اسلائے نفس جو چوتھا ایڈیشن شاید کیا ہے اس کو بڑی لکھوایا نا کہ دنیاوی اور اخروی سارے مسائل کا حل اسلائع نفس میں ہے جو میں فرمایا گیا ہے کہ تیرا بڑا دشمن تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے جم بیک اس آتے جمبیک الفاظ سے جس کے ساگر صاحب نے سیڑھی سے نکلوایا نا فیما جمبیک اس طرح ہے الفاظ تیرا طرح بعض تیرے دو پہلوؤں کے درمیان میں اور نفس ہے سارے مسائل اس نے سارے مسئلے پیدا اپنے نفس کی وجہ سے ہوئے ہوئے ہیں اور حل بھی اس کا اس کے اس میں وہ ہماری گائے کے بچی اتنا دو سال کی ہو گئی تو اس کو بہت کم کیا باغنا اور ہنگامے کرنا اتنا پتنگ ہے اس کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے اتنی شکاری کے اول بخری جان ہاں جی۔ وہ دیا دکھار رکھے ہیں جی پہلے اپنی جان کا گوشت کھاؤ گے اتنی تکلیف اٹھاؤ گے پھر شکار کا گوشت کھاؤ گے پہلے کہ اس کا دودھ دیا میں کیا فائدہ ہوگا ملازم ہمارا اس نے کہا کہ ٹھیک فکر میں کہ پوکھرا بچی وہی چیز جو اتنا تنگ کر اسے کہا کہ ناک میں سراخ کر کے اس کو میں پیزوان ڈالوں گا بس یہ گدی ہو جائے گی پھر ہلے گی نہیں اور باقی کیا مست حل کر دی نفس پیزوانی کھول دی نام نفس کو بہار ڈالنی ہے مہاراج بلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ درجات فرمائے وہ فرماتے تھے کہ اسلام میں نفس خوشی نہیں ہے عام طور پر غیر محققین لوگوں کی تعریفوں میں کتابوں میں بیانوں میں نفس خوشی کرو نفس خوشی کرو سنتے ہوں گے آپ محققین نفس خوشی نہیں کہتے محققین کے نزدیک نفس کشی ہے نفس خوشی نہیں ہے نفس کشی ہے نفس کو کھینچ کر حکم پر لانا ہے نس کو مارنا نہیں ہے نفس کے مارنے سے انسان کی موت ہو گئی نفس کو کھینچ کر حکم پر لانا ہے خواہشات نفس کو ترک کرو سنتے خواہشات نفس یہ محققین کا جملہ نہیں ہے محققین کا جملہ یہ ہے کہ نفس کی غلط خواہشات کو ترک کرو اب کھانے کی خواہش ہے اگر کھانا نہیں کھائیں گے آپ تو زندہ کیسے رہیں گے گھر ایک آدمی کے اپنے صحت معیار اس کے حالات کے مطابق ہے اب ایک کھانا ہے کہ اسے میں کھاؤں تو میرے لیے تائش ہے وہ ایش ہے اور نے کہا اخبار شیاطین کے زمرے میں آتا ہے کہ صاف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں لیکن دوسرا آدمی ہے اس کے لیے وہ ضرورت اور سہولت ہے اگر ضرورت ہے تو اس کو اختیار کرنا اس کے لیے لازم ہے اور سہولت ہے تو اس کے لیے جائز ہے اور میرے حالات ایسے کہ میرے لیے اتائش ہے یا اصل مدین کا میں وارڈن بنا نا تو نوبری میں جا کے بات ہوتے ہیں تو میں نے اس وقت ایک صاحب انجینئر ہوتا تھا ہمارے ساتھ ایک ہاتھ کوئی ہمارا فنکشن ہوا کھانا ہوا میں نے صاحب صاحب سے کہا کہا میں نے ماں تا آخر کے نوکران اس کا ہو مسین اس کا تو ان کو جو نوکروں کو لایا گیا کھانے کے لیے کٹھے بیٹھ کے کھائے ہیں وہ بےچارے پریشان ہوئے ہیں کھا نہیں رہے ان کو مزہ نہیں آیا تو ساگر صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ جان تعداد پرنٹ دکھنا خون بھر گئی تب اور ناشتہ دے ان کو چھوڑنا اس کو مزہ آپ کو بار بیٹھ کر دیکھو تکلیف ہو رہی ہے تو اچھا کیسے بات کہہ رہا ٹھیک ہے وہ ایک جگہ پر گئے ساگر صاحب میں تھا اور ایک آدمی جو ڈرائیور تھا ڈرائیور رکھا ہوا وہاں پر جب گئے تو وہ ساگر صاحب کو میں نے کہا جائے تو مساوات کے خلاف بات ہے کہ ہم تو اسی جگہ پر کوئی مسئلہ ایئر کنڈیشن ہے یا پنکھا لگا ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو یہاں لاؤ یہیں پر چائے پی یہاں پر بیٹھے وہ بات مسئلے صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ٹور ٹول جو ہے کی نہیں کرنا اور گاڑی خود بڑھ گئی اور تو شاید آکاش میں کا تکلیف بھر کی بنے جی ٹینشن نہیں اچھا، اس کی کودری چھوڑا کروں صاحب میں ڈرائیور کے بیٹھتے کٹے نا یہ بڑے اپنی سر کی گپ شپ لگاتے پھر وہاں جب چاہے ان کو مل جائے کوئی بینر پر بیٹھے گاڑی کے کوئی پتھر پر بیٹھا ہے کوئی کھڑا ہے یہ یہ مزہ جی، کیا مضمون کیا تھا جی ساری خواہشات ناجائز نہیں ہیں اب کھانا نہیں کھائیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے ہر ہر آدمی کے اپنے معیار پر اس کا کھانا ہے اب بعض آدمی کا معاشرتی لیول ایسا ہوتا ہے معاشی لیول صحت اسٹیٹس ایسا ہو جاتا ہے کہ بکرے کے گوشت نے کھایا تو اضر نہیں کر سکتے اب اس کے لیے ضرورت ہے اور ہمارے لیے خواہش ہے اب ایک آدمی اس کے لیے ایئر کنڈیشن تائش ہے دوسرے کے لیے ضرورت ہے مفتی کے لیے ماہرین کا اور محققین کا شریعت کا حکم ہے کہ مفتی کھڑے کھڑے چلتے چلتے فتو نہ دیں اپنے فتوے کے کمرے میں آ کر اپنے فتوے کی جگہ پر سیٹ پر بیٹھ کر ایسے عالم فتویٰ دے کہ اس کو زور کا پیشاب آیا ہوا ہو زور کے پخانے کا تقاضا اس کو نہ ہو شدید اس کو بھوک نہ لگی ہوئی ہو کیونکہ ذہن پورا کنسنٹریٹ نہیں کرتا کام نہیں کرتا پورا فتح میں سے غلطی ہو سکتی ہے ایسا مفتی ہے کہ مملکت یہ ہے کہ اہم امور کو وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کو ایئر کنڈیشن لگوا کر اس کو رکھا جائے گا میں جو رائے روڈ میں تھا تو وہاں پر ایک بزرگ بھائی بھائی بلال تھا بڑے سارے گرامر بزرگ تھے سخت بیمار تھے ایک برامدے میں پڑے ہوئے ہیں ان کو پتا چلا ان کا کہ اس کو میرے پاس بلاؤ میں گیا تو بیمار ہے بچارا سب تصدیق میں اور وہاں نہ آرام کی جگہ ہے نہ اس کی بیماری کو کھانا دے رہے ہیں نہ آرام ہے بیچارا تھا میرے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا علاج یہاں نہیں ہوگا آپ تشکیل کرا کے باہر جائیں اور پاکستانی جماعت کے ساتھ جائیں اربوں وغیرہ کے ساتھ نہ جائیں اور ایسے لوگوں جو آپ کی خدمت کریں آپ کو سکھ پہنچائیں آپ کو آسودہ رکھیں اور آپ کا علاج ہو اس اسے الگ کرے باہر کرے وہ مشورے والے بیٹھے ہوئے شورا چورا بیٹھے ہوئے ان سے جا کر یہ بات کیا ہمارا کیا ہے ہم نے کون سی یہاں پر پوسٹر لینی ہے میں نے جا کر ان کو خوب اس بات کو سنایا میں نے کہا کہ اس طرح کرو نازی بیمار پڑا ہوا ہے فلان کے بھلا کرو نے میری بات مان لی ہو تو بہر سکھا کہا کہ زما بس نہیں کرے گا نا زما بس پہ کہنا دس بار جا رہے ہو جی کہ ماں جو امید لے آر چاہتا ہے کنڈیشن کوڑ بل پکڑ لے تو ویلو ہے جس پک گھنٹوں لبر حاضری اور بس بیا بزی اب تک بیا بھی تو بنے میں کہا کہ کیا کروں تمہارے آج کو میں نہیں ٹھیک کر سکتا جس نے سب کو وہ کانٹوں کے اس پر جاڑیوں پر کھڑا کیا ہوا اور گھسیٹ رہا ہے ان کو اور مجاہدہ ہے حالانکہ یہ مجاہدہ نہیں اس بات کو بھی سن لیں مجاہدہ نفس کو تکلیف میں ڈالنے کو نہیں کہتے ہیں یہ بھی غیر موقعین کی بات ہے غیر محققین صوفیہ مطلق نفس کے تکلیف دینے کو مجاہدہ کہتے ہیں مجاہدہ نہیں مجاد فخر اتنی بات کو کہتے ہیں کہ نفس کو اللہ کے حکم سے ہٹا کر اللہ کے حکم پر لاؤں اور کا جو تکلیف ہوتی ہے اس کو بغیر کو یہ نیکی کے اصول میں اور برائی سے بچنے میں جو تکلیف ہو وہ مجاہدہ اور مجاہدہ نفس کو تکلیف دینا عزیت دینا یہ غیر موقع چین کا ہے ہمارے میڈیکل کالج کے ڈاکٹر ہے یہ تو بولتے ہی نہیں ہے بڑے اخباروں میں لکھتا ہے وہ کتابوں سے کوئی لکھ ماری ہیں ماشاء اللہ مارکیٹ میں تو جو کر ڈوڑ بھی بجا لے بس ہوئی اور لوگوں کو کیا پتا ہے کہ حقیقت کہاں ہے حقیقت حقیقت کہاں ہے تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ فلاں بڑا میجر میجر جو ریٹائر لیڈر ہوا ہے نا بڑا صوفی ہے بڑا صوفی منشن ابھی اس نے جو ہے تو دس سر وزن اپنے ساتھ باندھا ہے پھر اس کو ایک منتھ تک پہنچائے گا نس کو یعنی مجاہدہ کرنے کے لیے نا تو اس کو میں نے کتاب اس لائن دس دی تھی تو میں نے کہا اندازہ اس بات کا ہوا کہ نہ تو نے اس نے میری کتاب کو پڑھا ہے اور اگر پڑھا ہے تو ایک لفظ بھی نہیں سمجھا ہمارے مدار صاحب رحمۃ اللہ کہ مجاہد کو کہتے ہی نہیں ہیں مطلق نفس کو تکلیف دینے اور تصور جو ہے وہ بدن کے اثرات کو کہتے ہی نہیں ہے کہ دل پھڑک گیا جی لطیفہ ہے نفس پھڑک گیا لطیفہ ہے کل پھڑک پھڑک گیا لطیفہ روح پھڑک گیا سارا لطیفہ جاری ہو گئے میں نے تجربہ کار لوگوں سے پوچھا ہے کہ لطائف لطائف معاشیت کے ساتھ بھی جاری ہوتے ہیں ٹھیک ہے صاحب یہ ہے ترا یہ ہے سبب نہیں ہے ذرا کرنے والے کو سمجھ جاتی ہے کہ دل ذکر کر رہا ہے نفس نفس جاری ہو گیا روح جاری ہو گیا سر جاری ہو گیا خفی جاری ہو گیا خفا جاری ہو گیا سر جاری ہو گیا اگر کے جاری ہونے کے ساتھ تو نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خاطر خواہ عمل کرنا نہیں سکھایا کچھ داخل نہیں کیا خاص بات نہیں ہوتی تو مجھے فقط ہے ہاں دوسرا یہ کے بدلنی اثرات کو یہاں پر یہ جو چاہ شہباز ہے نا پشاور میں شہباز دکھو جسے شہر والے کہتے ہیں یہاں پر ایک سلسلہ ہوتا تھا نوشو آدمی کا سلسلہ وہ کرتے کہ آنے والے آدمی کو گوڑ کھلاتے تھے خوب گوڑ کھلا کر اس کا جو ہے تو بلڈ گلوکوز لیول آئی ہوا تو اس کو الٹا الٹا لٹکاتے تھے لٹکانے کے بعد پھر ایک آدمی اس کو چپلی سے مارتا تھا پیچھے اور کیا تھا اللہ ہو تو اللہ حق اللہ ہو تو اللہ حق تو جو کرتا تھا سارے لداخ جاری ہو جاتے تھے فوراً آواز الٹا ہوا وہ بلڈ پریشر ہائی ہوا اور ساری جگہوں میں ٹینشن آیا فرق نہ کو محسوس ہونا شروع ہو گیا نوشو آدی کے گڑ سے ایک مجلس میں آدمی کا لطاف جاری کر لیتے ہیں تو ایک دفعہ ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ خیری میں نوشوادی پیس سے والا اختیاروں نوشوادی کا طریقہ میں اختیار کر رہا ہوں اور بس ایک مجلس میں کامل ہو جاؤں گا تو پہلے آیا کہ سخانی بازار میں اس نے زری چپلیاں ان پر سونے کے تلے کی زرکاری تھی نا وہ خریدی اس زمانے میں پانچ روپے کی خریدی اس اس زمانے میں پانچ روپے کی رکھی وہ ہوتی ہوں گی دس برگیاں والے جوڑا چپل تلے والے ہیں تو اسے چپلی وغیرہ کی اتار کر اس کو گڑ کھلا کر الٹا لٹکایا انہوں نے اللہ ہو تو اللہ حق اللہ اللہ حق اس نے کہا اللہ ہو تو اللہ حق اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو یاد ہے کہ چپلیاں جی میں نے نیچے چھوڑی ہیں آج یہ خریدی تھی وہ گم ہو جائیں گے اب کیا ہوگا تو اس نے کہا اللہ ہو تو اللہ حق اس کے دوران جس نے کہا کہ پانچ روپئے کی چپلی خریدی کتنے رکھ پانچ روپئے کی چپل میں نے خریدی کہاں رکھ لی وہ تو اس نے جو ذکر کرا رہا تھا اس نے کہا کہ وہ بڑا خیال اچھا آدمی تھا اس کی چپلی کمر پر باندھ دی تھی کہ گم نہ ہو جائے ہمارا اتنا مریدا ہے اتنا مالدار مریدا ہے تو اس نے کہا کہ فکر نہ کر فکر نہ کر بدی میرے لکھ یعنی میری کمر پر باندھی نہیں تاکہ فکر نہ کر فکر نہ کر بدی میرے لگ اللہ ہو کے اتار دیا اس کو وہ تفصیل والے جو میں نے کسا سنایا تھا آپ کو ایک ساتھی اتنے عرصے زیادہ جاتا ہے قدر داری اتنی کرتا ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں تو بھی کھڑا ہو جاؤں میں بیٹھ جاؤں بیٹھ جاؤں جتنی دور میں کھڑا ہوں سیٹ اسٹینڈ وہ کرتے رہتے ہیں اور جو آدمی مجھے سے بیٹھے سیٹ اسٹینڈ میرے سامنے کر رہا ہو نا بار سیٹ اسٹینڈ پر مجھے ایسے محسوس ہے جیسے میرے سامنے ڈنڈا مار رہا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں یہ سیٹ اسٹینڈ نہیں کروایا ہے ہم کیوں کرائیں یہ کوئی بریوی نہیں ہے سیٹ اسٹینڈ کریں آپ اور سے سوچا کہ اب میں حج پر جا رہا ہوں آپ اصلاح کی فکر کروں تو مجھ سے پوچھے بغیر جا کر بازار میں تفصیل خرید کر لایا تفسیر پر کسی آدمی کا نام ہی نہیں ہے کس کا ترجمہ ہے کس کا نام ہی نہیں ہے تو مجھے دکھانے کے لیے آیا نماز کے لیے ہم گئے تو میرے ساتھ نماز پڑھا اس کی وجہ سے دور اکاتے میری نماز رہی آیا وقت میں پہلے سے پوچھے بغیر یہ ہر وقت جو ساتھی آتے ہیں جن کو ہر وقت آنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہمارے اوقات کا مزاج کا پورا لحاظ ہوتا ہے کس وقت جائے گا اس وقت وضو کرے گا اس وقت کا نماز کا وقت ہے اللہ کے شاید جن ساتھیوں کے آنے کی وجہ سے یعنی یہ تعبدی اعمال میں نقصان آئے وہ تعلیم کو تکلیف ہوتی ہے بہت ساتھ جا کر نماز میں کھڑا ہوا دو کا تمہارے رہے ہوئے ہیں دوسری کار میں ہم پہنچ گئے لیکن جب میں نے نیت باندھی تو امام صاحب نے سمی اللہ علیہ بنانا کیسے کیا اس تو میرے بعد اگر نیت باندھی اس کو رکوع کیا پھر سے نماز پہنچ کی اور دو دیرکاط اس نے پڑھ لیے رکاط نے پڑھا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ بادشاہ ہے پاسا اور مجھ بیاؤ گھر سوا نماز پھر پڑھو نماز تو باندھ نہیں ہوئی ہے اور آدمی کسی جگہ کے پیروں کے خاندان کا ہی باپ دادا پر دادا پیر گزرے گی پیروں کے نام پر مشہور ہوں اب یہ دینی حالت ہے تو میں نے کہا بادشاہ سے بیتوار مجلس سے زمنگ بھی کر دیر تک لا کر شروع کا کتاب نہ پریکدا ہاں؟ دیر تک لا کر شروع کا اسے کہا جب آدمی کی عمر ہو جائے پچپن سال اور آدمی کو نماز کی رکھا درست کرنے کا اندازہ نہ ہوا ہو تو آپ بتائیں اور کیا دن سیکھے گا آدمی تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی ایک دو دن میں ہم سیکھ لے لیں گے یا آپ حاصل کر لیں گے سال آ سال مانگتی ہے چیز اور مسلسل حاضری مانگتی ہے مسلسل اس کے بعد کچھ جو ہے تو تھوڑا بہت کچھ آدمی کا رخ پلٹتا کچھ حاصل ہوتا ہے ایک دو بار میں بات ہونے کی بات نہیں بات پوچھتے آپ پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جو لطیف جاری لطیفے آدمی ملتے ملاتے رہے نا تو بتایا ہم نے میں نے کہ معاشیت کے ساتھ جاری رہتا ہے ایک نسبندی بزرگ آئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ جماعت میں گئے ہوئے تھے تو پنجاب یونیورسٹی میں ہماری تشکیل تھی وہاں پر انہوں نے دو تین دن کے بعد کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں میں نے کہا بولے عجیب صاحب بڑے عالم سے انہوں نے کہا ہزارے کے پہاڑی علاقے کے تھے تو وہاں لڑکیوں کو کہتے ہیں تو انہوں نے کہا دا خورلڑوں میں نظر میں پریوت رکھ لو لطیفے بن لطیفے نظر زمان تو وہ احساس معصیت جو باطن میں آدمی کو محسوس ہوتا ہے اس سے بند ہوتا ہے یہ جو نفسیاتی بات یہ بھی اس سے بند ہوتا ہے یہ ہم جو لوگ یہ وہ مخلوط ماحول میں رہتے ہیں مخلوط مرد عورتوں کے ماحول میں جس آدمی کو اس بات کی بھارت حاصل ہو تو یہ سو بار نظر پڑنے سے سو بار جھکانے سے سو بار سواب ہوتا ہے اور سو بار باطن میں نور آتا ہے دن میں جب نظر غیر ارادی ہو شہوانی نہ ہو آج جس آدمی نے مشق کر لی ہو اس کو یہ بات حاصل ہو گئی ہو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہاں جی؟ خیر وہ چلے گئے تو میں نے بڑا کہا کہ انشاءاللہ خیر ہو جائے گی آپ فکر نہ کریں چلے گئے اور بعض اوقات یہ نقصان یہ سلسلہ بڑا نازک نفیس ہے نا یہ لوگ بڑے جاؤ کر اپنے کو اس طرح چادر ڈالے ہوئے پھرتے رہتے ہیں بیچاروں کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے تھوڑی احتیاط نہ کریں تو ان کا وہ نتیجے بند ہو جاتے ہیں پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے قبل میں چلے جاتے ہیں وہ سلسلے سارے مبارک ہیں ہم کسی کے خلاف نہیں سارے مبارک ہیں سارے اللہ کے تعلق والے ہیں کس کے سلسلہ ہوئے دریا کی مثال ہوتی ہے دو مرے ہوئے کتے ہوئے کچھ اثر نہیں پڑتا کسی نے جو ہے تو کا ٹوکرا پھینک دیا اور وہ دس گھر کے فاصلے پر جائیں نام و نشان ہی نہیں دلہ دلایا آسان بہت ہے سیکھنے میں بھی اور اس میں بھی برتنے میں مطلب ہے جو مجاہدات کراتے تھے ہم وہ بھی نہ یار سال سال دو دو سال جنگل کی لڑکیاں کاٹ کے لاؤ جی اور جب یہاں پر پھینکو تو پھر جولی ڈال کر بھیک مانگنے کے لیے جاؤ اور بھیک مانگ کے لیے جو لے کر اس تو کتے بلیوں کو کھلاؤ یا جو کہیں مسافر معذور پڑے ان کو کھلا کر جولی خالی کر کے آ جاؤ اور یہاں پر آ کر پھر جو برتن دھونا شروع کر دو ختم ہو گئی بات میں کہ ہمارا مریض کہتا ہے ذکر زیادہ کرو ذکر زیادہ کرو میں کہ اس کدو کو کیا پتا ہے کہ جو زل دے ساری میں جو بوس کے اس ہمارا ڈوکتا تو شیو یا کچھ ہمارا خدا مجاہدہ تھوڑا سا تو رسی جانے ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی، وہ مجھے آزاد بھی ختم ہو گیا آسان آسان بات ہے بالکل آسان آسان بات لا الہ الا اللہ